اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصار کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے تو نزد کہ اللہ فتح لائے آپ ان طرف سے کوئی حکم پھر اس پر جو اپنی دلوں میں چھپایا تھا پچھتائے رہ جائیں